باب اول دعوت و ترغیب علم میراث سیکھنا اور اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے علم میراث کی اہمیت اور فضیلت پر انمول نقطے عبرت ناک قصے اور مؤثر دعوت علم الفرائض علم فرائض جسے علم میراث بھی کہتے ہیں نہایت ضروری اور اہم علم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ علم نازل فرمایا ہے اور خود ہر وارث کے حصے مقرر فرما دیے ہیں اور چونکہ عربی میں مقرر اور طے شدہ چیز کو فریضہ کہتے ہیں اور فریضے کی جمع فرائض ہے تو اس لیے اس علم کو علم فرائض کہتے ہیں اس مبارک علم کے مزید ناموں کی تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں سبق نمبر اٹھائیس جو آگے آ رہا ہے